میرے مرشد محبوب سیدی سندی مرشد و مولا عالم بلّہ مجدد حضرت مولانا شاہ جی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشار اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا یعنی ہماری آ کو واقع سے حال کر دیا یعنی ہماری آم کو واقع سے حال کر دیا عالم میرے تو نے سال کر دیا یعنی ہماری آم کو سے حال کر دیا یعنی اس کا سیدھا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی یاد میں آہ کرتا ہے اللہ کو پکارتا ہے درد سے تو بس اللہ کو پا لیتا ہے سیدھے سادہ سا مطلب یہ ہے <laughs> یہ آہ جو ہے بڑے کام کی ہے ہمارے حضرت <laughs> مرشد سارے حضرت مولانا شاہ عبد المدین صاحب خود میں زبان اللہ اللہ علین نے تو فرمایا کہ یہ جو باتیں حضرت نے ایک فرمائی فرمایا کہ یہ مذہب آہ مذہب آہ اس سے کسی کو انخلاف ہی نہیں کہ اللہ کی یاد میں رونا اش باری بس یہی ہم سکھاتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں جو ہے وہ اللہ کو یاد کرو اللہ سے محبت کرو اور اللہ کی محبت کو سیکھو اللہ کی محبت کو حاصل کرو اور اللہ کی یاد میں آ آ کرو جیسے محبوب کو آدمی یاد کر کے روتا ہے کہ نہیں ہوتا محبوب نظروں سے دور ہے اور جسم سے دور ہے اس کی یاد میں کرتا ہے جیسے ہمارے دوست ہیں ان کا توتا ان کا محبوب تھا ولی جان وہ ولی جان اڑ گیا اب ان کے دل لگاؤ ہے لگاؤ تھا اس سے آدمی جس چیز کو پالتا ہے دیکھو حضرت والا کے کیسے کیسے مضامین حضرت نے فرمایا کہ پالی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے یہ اس کو خوب سمجھیں گے اس بات کو دیکھو ان کے تو ساتھ گزر چکی ہے انہوں نے جانور پالا اس سے محبت ہو گئی اس کو پالا انہوں نے چھوٹا تھا جب لیا تھا ہو بڑا بھی ہو گیا تو اب اس سے محبت ہو گئی اب چونکہ وہ تو نا سمجھ ہے طوطا ہے طوطا چشمے مشہور بھی ہے یہ طوطا کسی کا نہیں ہوتا اب نے پہلے بھی سنایا تھا کہ میرے خدا کو دیکھا حال ہے جو حضرت نے سنایا تھا ایک واقعہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ ایک تاجر تھا وہ کہیں کسی ملک میں گیا تجارت کے لیے تو وہاں سے اس کو ایک پرند طوطا پسند آ گیا اس نے طوطا خرید لیا اور اس کو لا کے پنجرے میں قید کر دیا اور اس سے اپنی دل خوش کن باتیں کرتا تھا تو ایک دفعہ اس نے اس طوطے سے کہا کہ میں تمہارے وطن جا رہا ہوں جہاں سے تم کو لایا تھا تو کوئی تمہیں اپنے دوستوں کو کوئی پیغام دینا ہو اپنے ساتھیوں کو تو مجھ کو بتا دو میں ان کو پیغام دے دوں گا تو اس نے کہا کہ میں ان کو بتانا کہ بھائی میں یہاں قید ہوں اور تم کو بہت یاد کرتا ہوں اور تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں تمہاری طرح آزاد فضاؤں میں اڑنا چاہتا ہوں مگر میں یہاں قید ہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہ جب وہاں گیا تو جس جگہ سے وہ لایا تھا اس پرندے کو طوطے کو وہ وہاں جا کے اس نے پیغام دیا کہ تمہارا ساتھی وہاں قید ہے اس نے یوں کہا کہ میں یہاں قید ہوں اور تم کو بہت یاد کرتا ہوں تو جیسے یہ پیغام کیا تو وہاں جو طوطا تھا وہ ایک دم سے گر پڑا اور بالکل مردہ ہو گیا اس نے سوچا یہ تو اس نے اس کو غم پہنچا اس خبر سے یہ اچھا خاصا تھا اس کو اپنے پہنچا پہنچایا مر گیا پہ جب وہ اپنے وقت واپس آیا تو اس پرندے کو طوطے کو اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھی کو یہ پیغام دیا لیکن وہ تو ایسے گر کے وہ مر گیا تو یہ سن سننا تھا کہ وہ جو پرندہ قید تھا وہ بھی پرندے گر گیا پنجرے نے اور بالکل مردے کی طرح ہو گیا تو تاجر کو بہت افسوس ہوا کہ یہ تو ہم نے بہت ادھر بھی مر گیا اور اس کو لا کے پیغام کیا یہ بھی مر گیا باہر بڑے افسوس سے اس کو پنجرے سے نکالا اور جیسے ہی نکالا خود سے اوڑ گیا تو اس مثال کو مولانا رومی نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں اگر تمہیں دنیا کی قید اور نفس و شیطان کی قید سے آزاد ہونا ہے تو اپنے نفس کو مٹا دو مردہ کی طرح ہو جاؤ ہمارے حضرت کا شیر گیا کے ذکر پڑا مردن بب وقت پر غرد بہتر سے بہتر سے سلطنت اور کمتر سے گردے کوچا جاغو جلالے کیسے اور فرمایا کہ ای میر دو میرت بدو مردہ شدہ کر دست دو یا زندہ کم یا دفن کم اے جان نازل دے غرض یہ کہ وہ اس نے اس پرندے نے جو آزاد تھا اس نے اپنے قید ساتھی کے لیے یہ پیغام دیا کہ تم اپنے اپنے نفس کو مردہ کر دو بے جان ہو جاؤ مردہ ہو جاؤ تو تم آزاد ہو جاؤ گے اسی طرح اگر ہمیں دنیا اور نفس و شیطان کی قید سے آزاد ہونا ہے تو کسی شہر کی تربیت میں فنا ہو جاؤ مردہ ہو جاؤ نفس کو مٹا دو نفس کو مٹا دو گے تو نفس و شیطان کی قید سے آزاد ہو جاؤ گے ہے نا تو اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں اللہ کی غلامی کی زنجیر میں جکڑ جاؤ تو اس سے آزاد ہو جائے کیونکہ بظاہر ناممکن معلوم ہوتا ہے زنجیر میں رہتے ہوئے آزادی کا کیا تصور لیکن مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گر و خواہد عین غم شادی شب اللہ تعالیٰ اگر چاہیں عین غم کی ذات کو خوشی کی ذات میں تبدیل کرتے ہیں اور عین بندے پائے آزادی شور غلامی اور قید کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ آزادی میں تبدیل کر تو غرض یہ کہ پالی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے اور پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے اس طرح ان کا توتا ہو گیا یہ ابھی تک اس کو یاد کرتے ہیں دلی لگاؤ پیدا ہو گیا تو یاد کرتے ہیں تو بات پتہ نہیں کہاں سے چلی تھی خیر یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اپنے محبوب جب نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا جسم سے دور ہوتا ہے تو اس کو کیسے یاد کرتے ہیں والدین کو ماں باپ کو اگر وطن سے دور ہو تو یاد کر کے روتے ہیں اس کی یاد میں آہ و نالے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو ایسے محبوب ہیں حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جب تعجب میں اٹھتے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ شعر پڑھ کے اٹھتے تھے جب یہ شعر پڑھتے ہوئے اٹھتے تھے کیا یعنی ہے نہیں حضرت پھول پوری جب ہوتے تھے تو خاص شیر تھا فارسی کا فرما دیتے ہاں جزاک اللہ عشق من پیدا و بھر نہ پگی میرا عشق تو ظاہر ہے میرا اپنے محبوب کی یاد میں آو نالے بھی کر رہا ہوں تعداد بھی کر رہا ہوں تحجد گزاری یا شکاری کر رہا ہوں لیکن میرا محبوب نظروں سے پوشیدہ ہے عشق من پیدا میرا عشق تو ظاہر ہے میں یہ سب کام اپنے محبوب کے لیے کر رہا ہوں لیکن میرا محبوب نظروں سے اوجل ہے درد و عالم ہی چنی دلبر کے لیے تو عالم کے اندر کوئی ایسا محبوب ہو تو دکھلا تو یہ آہ جو ہے اللہ سے ملا دیتی تو آہ کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے یہ جو بندہ اللہ کی یاد میں آہ آہ کرتا ہے یہ آہ سیدھی جو ہے وہ شادت تک پہنچتی ہے اور اللہ سے ملا دیتی ہے عالم ہجر ہجر مانے جدائی عالم ہجر کو میرے تم نے رسال کر دیا عالم نجر کو میرے تم نے رسال کر دیا یعنی ہماری آ کو واپسے ہال کر دیا یعنی ہماری آہ کو سے حال کر دیا اپنا جہاں دکھا کے یوں میں نے جمال کر دیا اپنا جان دیکھا کے جمال کر دیا میری نظر میں جہاں پاو خیال کر دیا میری نظر میں یہ جہاں پاو خیال کر دیا جس نے اللہ تعالیٰ کی جلیات کا مشاہدہ کر لیا ذرہ ایک ذرہ بھی اگر کسی کو عطا ہو گیا سارے عالم کا حسن پھیکا پڑ جائے سارے عالم کی حرس جو ہے اس سے وہ توبہ کر لے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو مخلوق میں اتنا اثر رکھا ہے کہ اگر ایک سنا ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک بھور اگر زمین پر پانی کے اندر تھوک دے سمندروں کے پانی میں تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے اور ایک دفعہ اپنا آنچل لہرا دے تو سارے عالم جگمگا جائیں یہ یہ مخلوق کے اندر یہ اثر ہے اور اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کے حسن جوان کا کیا عالم ہے اللہ تعالیٰ کے حسن کی اور تجلیات کا یہ ایک ذرہ اگر نصیب ہو جائے تو سارا عالم پھیکا پڑ جائے گا یہ سارا جہاں پاو و خیال ہو جائے گا جیسے کچھ ہے ہی نہیں جو سلطان عزت علم برکشت جہاں سر بجے بے عدم حضرت فرماتے تھی کہ وہ سلطان عزت یعنی اللہ تعالیٰ جب دل میں اپنا گھر بنا لیتا ہے تو جہاں سر بجے جیب آدم میں چل رہے سارا جہان جو ہے یہ گویا کے جیسے ہے ہی نہیں آدم غائب ہے ہی نہیں وجود ہی نہیں اس کا اپنا یوں میں نے جمال کر دیا میری نظر میں یہ جہاں پابوں خیال کر دیا اپنا جہاں دکھاتے میرے جمال کر دیا میری نظر میں یہ جہاں پابو خیال کر دیا میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان اے میری بے نواز نے کمال کر دیا آج بے نوا کمال کر دیا میرا قیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا کا میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکا اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا عالم ہجر کو کو میرے تو نے کر کر دیا یعنی ہماری حال دیا میرے پوار تو اس قدر روتے ابھی نام نامل میرے پوا تو اس قدر ہوتے ابھی نام اے دل مبتلا غم ڈال کر دیا اے دل مبتلا ہم تھی نگاہ کر دیا میرے کنواں تو اس قدر ہوتے ابھی نام میرے کنواں تو اس قدر ہوتے ابھی نام اے دل مو کلا

طلب دینوں کو پلے دن میں دیکھتا رہا رہا طلب دینوں کو پلے دن میں دیکھتا رہا کر رہا قرار نے تیرا سوال کر کیا تیرا سوال کر دیا کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانتا ہے الہی میں جس سے طلبگار کیا ہر والا کا تو زندگی کا پہلا شعر بھی جس میں چھپا ہوا ہے زندگی کا پہلا شعر درد فرقت سے میرا دل اس قدر بے ہے درد فرقت سے میرا دل اس قدر بے ہے جیسے تبتی ریت میں ایک ماہیے بے پانی کے بغیر مچھلی کی زندگی کا کیا یعنی کوئی تصور ہی نہیں لیکن اس پہ بھی فرمایا کہ مچھلی بھی تبتی ریت میں کیا اس کی طرف کا کیا عالم ہوگا اللہ والوں کی طرف کا کیا عالم ہوگا اس کا تو تصور بھی ہم نہیں کر سکتے زندگی کا پہلا شیئر کر بھی تر شہر میں رہا تارا طلب بھی تلے شہر میں رہا تارہ دے قرار دے تیرا سواد کر اپنے بے قرار نے تیرا سوال کر دیا عالم ہجر کو میرے تو نے سال کر دیا جانی یعنی ہماری آپ کو واپس حال کر دیا اپنا جہاں کے من میں جمال کر دیا اپنا جہاں دیکھا کے من میں جمال کر دیا میری نظر میں یہ جہاں سارے سے حضرت والا کے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو حضرت والا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے معارف ربانی سفر نامہ یونین حضرت والا رحمت اللہ علیہ اکرام کافر سے بچنے کی عجیب تدبیر اکرام کافر یعنی کافر کا ادب جو ہے وہ حرام ہے جائز نہیں ہے اور بعض علماء نے فرمایا ہے کافر کا دل سے ادب کرنے سے کفر کا اندیشہ ہے یہ جو ادب کرے گا کافر کا دل سے ادب کرے گا اس کی تعظیم کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا حضرت والا کے احباب میں سے ایک صاحب نے چند روز پہلے حضرت والا سے عرض کیا تھا کہ یونین کا ایک عیسائی وزیر حضرت سے ملاقات کرنا چاہتا ہے حضرت نے فرمایا کہ اس کو لے آنا آج وہ صاحب اس وزیر کو لے آئے اور ان کو کمرے میں لانے کی اجازت چاہیے حضرت والا نے فرمایا کہ ان کو دوسرے کمرے میں بٹھلاؤ کیونکہ اگر وہ یہاں آیا تو مجھ کو اٹھنا پڑے گا جس سے کافر کا اکرام لازم آئے گا اور میں جاؤں گا تو اس کو اٹھنا پڑے گا سبحان اللہ بظاہر تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن حفاظت دین کا خزانہ ہے ملا علی قاری نے لکھا ہے منسل مل کافر فرطیلن لا کفی کفری یعنی جس نے کافر کا اکرام کیا دل سے ادب کیا اس کے کفر میں شک نہیں حضرت نے سنایا تھا کہ ظاہر جو ہے تاکہ فساد پیدا نہ ہو دشمنی نہ ہو جائے اگر کوئی کافر ساتھی ہو تو اس کو اس اس, اس طریقے کے جو ہے گفتگو اس سے رکھے کہ اس سے دل میں تو اس کی عظمت اور محبت اور ادب نہ ہو لیکن جیسے حضرت نے فرمایا تھا کہ حضرت پوری پوری رحمت علیہ کے پاس ایک ڈاکیا آتا تھا ہندو تھا وہ آ کر کہتا تھا مولوی جی آداب تو حضرت پل پوری اس کو جواب میں فرما دیتے آ داغ یعنی دل میں تصور کر دیتے آ اور میرا پیر داغ تو ایسی کوئی وہ مسلحہ کی مسلحت کے ساتھ ان کے ساتھ چلے تاکہ دشمنی پیدا نہ ہو لیکن دل میں اکرام نہ کرے ان کا دل سے ان کو برا جانے ان کے کفر کو برا جانے چھ بجے شام قبل مغرب شام کی سیر کے لیے جاتے ہوئے کار میں حضرت والا نے احقر راقم الغروف کے لیے یعنی ہمارے حضرت مرشد سالس خود صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت والا میر صاحب رحمۃ علیہ کے لیے یہ شعر فرمائے جو قارئین کی نشات طبع کے لیے پیش ہیں قارئین سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت دامت ال ان کی اس دعا اور تمنا کو احقر کے لیے قبول فرمائیں اور حضرت والا کی دعا اور توجہ اور شفقت اور کرم فرمائیوں کے صدقے میں پر کی اصلاح فرمائے اور اپنی رضاء کاملہ سے مشرف فرمائے آمین یا رب العالمین وہ اشعار یہ ہے جو کار میں ارشاد فرمائے شروع کر دیا پیر کے پاس جینا ملا غیب سے میر کو جان و اس کی طرز جو ہے وہ تو اتنی مشہور ہو چکی ہے مگر اس میں اور بھی چیزیں شامل ہو گئی تھیں اس لیے اس طرز سے جو ہے وہ مجھ کو مناسبت ختم ہو گئی لیکن بارہ اسی طرز میں پڑھ دیتا ہوں اور کوئی طرز آ نہیں ہے شروع کر دیا پیر کے پاس جینا شروع کر دیا پیر کے پاس جینا ملا غیر سے میر کو جام مینا شروع کر دیا پیر کے پاس جینا ملا غیر سے میر کو جامو مینا سبور کم کی کے دکھلا دے سب کو سبور کم کی کے دکھلا دے سب کو تو ایک جام ہے کوئی پینے میں پینا دو ایک جام ہے کوئی پینے میں پینا سب مانے اسرائی اور کم کی کی کیا رہے یہ اللہ کی محبت کی شراب کو پی کر دکھلا دو یہ دو ایک جام پینا اللہ کی محبت میں کوئی پینا نہیں ہے یعنی سمندر کے سمندر پی جاؤ سبور کم پی کے دکھلا دے سب کو صبح اور پی کے دکھلا دے سب کو تو ایک جام ہے کوئی پینے میں پینا دو ایک جام ہے کوئی پینے میں پینا جو ساقی کے گھر میں ملا اس کو تینہ جو ساقی کے گھر میں ملا اس کو تینہ تو وہ بھول بیٹھا ہے اپنا نگینا تو وہ بھول بیٹھا ہے اپنا نگینا حضی صاحب مطلع لیں کے وطن کا نام تھا نگینا یو پی میں ایک جگہ ہے وہاں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش وہیں اور وہیں سے پھر ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے اور جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہو گیا تو پھر حضرت ہی کے ہو کے رہ گئے پھر اپنا وطن بھی بھول گئے کسی سادہ آدمی نے حضرت کسی سے پوچھا کہ نگینا کے امیر صاحب کی دلی کا نام ہے <laughs> تو یہ نگینا ہے حضرت ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وطن کا نام ہے تو وطن گھر بار خاندان مال سب کچھ عزت آبرو سب چھوڑ کر حضرت نے اپنے شہر پر لٹا دی جو ساتھی کے گھر میں ملا اس کو جینا جو ساتھی کے گھر میں ملا اس کو جینا تو وہ بھول بیٹھا ہے اپنا نینا تو وہ بھول بیٹھا ہے اپنا نینا بتوں کی محبت کو تم بھول جاؤ بتوں کی محبت کو تم بھول جاؤ یہ جینے کا ہے سب سے بہتر کرینہ یہ جینے کا ہے سب سے بہتر کرینہ بتوں کو کی جمع یعنی حسین شکلیں نامحرم عورتیں اور عورتوں کے لیے نامحرم مرد یہ سب بت میں شمار ہوتے ہیں ان کی محبت جو ہے اللہ سے دور کرنے والی ہے غیر آیا تو اللہ تعالیٰ دل میں نہیں رہے گا اللہ اس دل میں رہتے ہیں جو دل ویران ہوتا ہے حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی صاحب کا شیر حضرت بہت بڑا کرتے تھے درد دل دے کے اس نے یہ مجھ سے ارشاد کیا درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا ہم اسی دل میں رہیں گے جسے برباد کیا دل دے کے اس نے مجھ اس نے یہ ارشاد کیا کرتے دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا ہم اسی دل میں رہیں گے جسے برسات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں یعنی جو اپنے دل کو اللہ کے لیے بالکل توڑ دیتا ہے توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو ہے یہ ہزاروں حسین شکلیں ہمارے ارد گرد پھر رہی ہیں ایک سے ایک شکلیں موجود ہیں گیٹ اپ کی ہوئی میک اپ کی ہوئی لیکن اللہ ہم ان مہو خورشید کو ہم نے آپ کے حکم کے گوہر سے توڑ ڈالا ہم نے ہم نے ان کو کسی خاطر میں نہیں لائے کیونکہ ہمیں آپ کو پانا ہے اور آپ کو جب تک ہمیں نہیں مل سکتے جب تک ہمارے دل میں غیر موجود ہوگا اس لیے نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی پاس ہے نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے ہری میں دل کا احمد اپنے ہر دم پاس پا رہنا نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے ہری میں دل کا اپنے اپنے ہری میں دل کا احمد اپنے ہر دم پاس پا رہنا مولانا شاہ محمد احمد صاحب کیا خوب فرمایا رحمۃ اللہ بتوں کی محبت کو تم بھول جاؤ بتوں کی محبت کو تم بھول جاؤ یہ جینے کا ہے سب سے بہتر کرینا یہ جینے کا ہے سب سے بہتر کرینا تو پا جائے گا میر ہمت ذرا کر تو پا جائے گا میر ہمت ذرا کر تیرے دل میں نسبت کا ہے جو پینا تیرے دل میں نسبت کا ہے جو پینا حضرت نے فرمایا کہ ہر انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اپنی محبت کی چوٹ لگا کر بھیجا ہے دنیا میں دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے کہ ایک چوٹ پرانی آئی ہے کہ کسی شیخ سے اپنی تربیت کرا لے اور شہر جو ہے وہ نفس کی رگڑائی کرتا ہے اس کی چمکائی کرتا ہے اس کی صفائی کرتا ہے دل کی صفائی کرتا ہے رگڑائی کرتا ہے چمکائی کرتا ہے تو وہ خزانہ برآمد ہو جاتا ہے جیسے کوئی خزانہ زمین میں دفن ہو تو اسے کھود کر محنت کر کے مشقت سے نکالا جاتا ہے جب تک محنت نہیں کی جائے گی تو خزانہ دفن کا دفن رہے گا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا وہ دفن ہی رہے گا تو دل میں محبت کا جو خزانہ ہے تو کسی شہر سے اس کے دل کی صفائی چمکا رگڑائی صفائی رگڑائی اور چمکائی کروا کے حضرت جی کے الفاظ ہے یہ دل کی صفائی رگڑائی اور چمکائی دل صفائی کی جائے گی پھر رگڑائی کی جائے گی تو دل چمک جائے گا خزانہ اس میں جو اللہ کی محبت کم ہوتی ہے وہ جگمگ جگمگ کرنے لگے گا وہ اس سے خود بھی منتفع ہوگا اور امت بھی نفع اٹھائے گی اس سے ایک شعر حضرت کا یاد آیا کسی بزرگ نے کہا بوئے گل سے یہ کہتی ہے نسیم سحری بوئے گل سے یہ کہتی ہے نسیم سحری اجرے غنچہ میں کیا کرتی ہے آسے کچھ یہ جو کلیاں ہوتی ہیں نسیم سحری صبح کی ہوا کا نام ہے صبح جو ہوا چلتی ہے خوشگوار وہ کلیاں اس ہوا سے کھل جاتی ہیں اگر وہ ہوا نہ چلے تو کلیاں بن کھلے مرجا جاتی ہیں جیسے فضا میں ہوتا ہے فضا میں ہوا بدل جاتی ہے اس خطاں کی ہوا میں یہ اثر ہوتا ہے کہ ہر چیز خشک ہو جاتی ہے پتے جھڑ جاتے ہیں پھول تو کیا کلیاں بھی نہیں نکلتی اور جب باہر کا موسم آتا ہے تو نسیم سہری چلتی ہے اور اس سے کلیاں کھل جاتی ہیں کلیوں کے اندر خوشبو بند ہوتی ہے لیکن جیسے ہی جب کلی کلی کو سونگو تو خوشبو کچھ بھی نہیں ایسے ہی جس دل میں جس دل کی اصلاح اور تزکیت نہ ہوا ہو اس میں اللہ کی محبت کا جو خزانہ دفن ہے نہ وہ خود اس سے نفع اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو نفع دے سکتا ہے لیکن جب اسی کسی کو کسی نسیم صحیح سے جو ہے رابطہ ہو جائے اور اس سے واسطہ پڑ جائے یعنی کسی شیخ کامل سے واسطہ ہو جائے اور اس سے تعلق کر لے تربیت کر لے تو یہ دل کے اندر جو اللہ کی محبت کا خزانہ ہے یہ جگمگ جگمگ کرنے لگے گا اور اس سے جو ہے خود بھی نفع اٹھائے گا خود بھی مست ہوگا اور اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی کرے گا تو پا جائے گا میر ہمت دارا کر تو پا جائے گا میر ہمت درا کر تیرے دل میں نسبت کا ہے جو خزینہ تیرے دل میں نسبت کا ہے جو خزینہ شروع کر دیا پیر کے پاس جینا ملا ہے سے میر کو مینا ماشاء اللہ بہت ہی حضرت والا کی حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش نصیب بڑے بہت ہی بلند مقام کے اللہ والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کیسا زبردست عظیم و شان کام لیا ان سے بڑے بڑے علماء کے بھی ٹی ہوئے اور بڑے بڑے علماء سے فائدہ اٹھاتے تھے حضرت والا جب عالی ہو گئے اور اس سے کافی پہلے سے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پاس جو خطوط آتے تھے اسلحی اس کے جوابات ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے تھے اور اس بالکل حضرت کی تحریر تک بالکل حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر جیسی ہو گئی تھی یہ نسبت کی منتقلی کی علامت ہے خاص علامت خاص نہیں خاص نسبت خاص لوگوں کو منتقل ہوتی ہے تو ان کے اخبار بالکل انہیں جیسے ہو جاتے ہیں ایک بنیے کا واقعہ پنساری کا واقعہ ہے تو سنایا تھا کہ بزرگ تھے نام تو یاد نہیں رہا تو ان کے یہاں کچھ مہمان آ گئے اور اس وقت بزرگ کے یہاں کچھ کھانے کو تھا نہیں تو اس بنیے کو اس پنساری کو ان کو پتہ چل گیا کہ مہمان آ گئے شہر کے یہاں اور کھانے کو کچھ نہیں تو انہیں خوب اچھا خاصا کھانا بنا کر اور مالو اس بعد مہمانوں کا احترام کیا شہر خوش ہو گئے اور ان سے پوچھا کہ جب وہ مہمان رخصت ہو گئے تو ان سے پوچھا کہ کیا کیا مانگتے ہو مانگو بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قبولیت کے ہوتے ہیں تو شہر کو اللہ والوں کو اس کا ادراک ہو جاتا ہے اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ یہ مقام ناز دیتے ہیں جو کچھ وہ مانگتے ہیں اللہ اپنے عطا فرما دیتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیوں مانگو کیا مانگتے ہو خوش ہو کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ جیسا ہونا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا بھائی کیونکہ شہر کو جو اندازہ تھا انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ اور چیز مانگ لو تو انہوں نے کہا نہیں میں تو آپ جیسا ہونا چاہتا ہوں انہوں نے کہا بھائی تم کو شاید اس کا کام نہ ہو تم کوئی اور چیز مانگ لو کہا نہیں آپ جیسا ہونا چاہتا ہوں تو انہوں نے پھر آخر مجبوراً اس کو سینے سے لگایا مسائل نسبت منتقل کر دی تو لوگوں نے دیکھا کہ کیا نام تھا ان کا حضرت باقی بلّہ ہاں، حضرت باقی بلّہ تو دیکھا کہ اندر سے دو باقی بلّہ باقی پھر کوئی ان کا چہرہ ہولیا سب ویسے ہی ہو گیا لیکن تھوڑی دیر میں پھر ان کا انتقال ہو گیا کیونکہ وہ ان کے مقام کا تحمل نہیں کر سکے تو یہ ہے کہ حضرت والا صاحب اللہ علیہ کے جو احوال تھے ظاہری طور پر تھوڑا سا رنگ میں فرق تھا لیکن اگر آپ حضرت کی ذات مبارک کا مطالعہ کریں جوابات کا اور لوگوں کے ساتھ جو ہے اخلاق کا اور گفتگو کے گفتار کا کردار کا رفتار کا سب ویسی کی ویسی جیسے حضرت نے فرمایا تھا کیا تعجب ہے جو مستر ہو گئی جان عشرت جان اختر ہو گئے ایک ہی ایک ہی تصویر کے دو رخ اللہ تعالیٰ دعا کر لو بھائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے غافلوں میں نہ اٹھائے اللہ ہم سب کو اپنی محبت کی دولت سے مالا مال فرما کر اور اپنی رضاء کامل سے مالا مال فرما کر اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمانا مرنے سے بہت پہلے پہلے اے اللہ ہم کو ایسا ایسی ولایت عطا فرما اے اللہ ولایت صدیقی عطا فرما ولایت صدیقیت کی انتہا عطا ممتاحا ہے اولا صدیقی ہمیں حضرت نے مانگنا سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کریم ذات ہے اللہ سے مانگنے میں کمی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کم مانگنے پہ وہ ایسے کریم ہے کہ کم مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوب سب سے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ جو ولایت کا ہے اللہ ہم آپ سے اس کی بھی مانگتے ہیں کہ ہم کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے دوستوں ان کے گھر والوں کو اللہ ولایت صدیقیت کی خط انتہا عطا فرمائے بغیر دنیا سے نہ اٹھانا اے اللہ ہمارا رزق رزق جسمانی جس طرح آپ کامل کر کے اٹھاتے ہیں اے اللہ ہمارا رزق روحانی بھی کامل کر کے ہم کو اٹھائیے اے اللہ علیہ صدیقین کی خط منتہا ہم کو ہمارے گھر والوں تمام دوستوں کو اور ان کے گھر والوں کو عطا فرما ہمارے مرشدین کے میں اے اللہ قبول فرمائیے صلی اللہ تعالیٰ محمد و اجمعین آمین برحمت گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ